تا کر کے اقبال فرما ڈھونڈنے والا جی، جی۔ ستاروں کی گزر کو سائنسدان ستارے ویخ رہے ہوں کدھر جا رہے ہیں ٹائم بڑا میں گریب آؤں ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزر گا ہو اپنے افکار کی اپنے افکار کی دنیا آ چلا کے بجیا پھر میں دارے ویک لے ویخنے انتری دیا تین ویک بنایا تم میں رب رکھا واسطے بنایا سارا جگ تین ویک فیری اتری دیا تو

سرکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا اپنی حکمت کے فلسفہ فلسفہ اپنے سینس اپنی حکمت کے خمو پیچ میں الجھا نفع ضرر کر نہ سکا اپنے سائنس کے چکر کنڈیاں انج فسیا نہ مراد فیصلہ ہی نہیں کر سکیا انسان کی نفا کی نقصان ہے